حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام رکھ سکتے ہو مگر میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو امام ابو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی روایت کیا ہے نیز ابو سفیان سالم بن ابو جعد سلیمان یشکوری اور ابن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی روایت کرتے ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے سنن ابو داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو پینسٹھ